اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نمت پوری کرے گا اور عقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے نوی باپ دادا ابراہیم حمزہ اور اسحا حمزہ پر پوری کی بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے